جناب ابو مجلس سے مروی ہے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ قاتل عمد کی سزا یہی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے اور اگر اللہ اسے معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھہتر